سلیمان یعنی مولا میمونہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس ان کی بیٹھک پر آیا وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں شریک نہ تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ میں پڑھ چکا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں آپ فرماتے تھے ایک نماز کو ایک دن میں دو بار مت پڑھو سننے ابو ابوداو حدیث نمبر پانچ سو انسی